بسم اللہ السلام علیہ رسول اللہ وباد ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جو لوگ کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ نٹ میں ہم تفسیر کس کی پڑھیں تو دیکھیے نٹ کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے کسی ایسے سلفی عالم کی کوئی زبانی تفسیر موجود ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے ترجمہ ہے ہمارے شیخ مراج ربانی صاحب کا اس کو انسان سنے اور جہاں تک کتابوں کی بات ہے تو کتابوں میں الحمد للہ تفصیر بیان ہے وہ انسان اس کو پڑھے تفسیر ابن کثیر انسان اس کو پڑھے الحمد ہر جگہ موجود ہے اور انسان اس کو دے کر کے پڑھے ان کتابوں کو تو اور یہ تفصیرہ حسن الحمد للہ مملکت سعودی عرب کے جو پریس ہے مجمع الملک فہد لباط المصاف شریف وہاں سے الحمد للہ فری لوگوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہے اور اور بھی اداروں نے اس کو شائع کیا ہے تو یہ جو کتاب ہے تفسیر حسن بیان اس کو انسان پڑھے اس طریقے ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر اسے انسان پڑھے اور بھی بہت سارے علماء کی تفسیر الحمد للہ موجود ہیں ہمارے سلفی علماء کی تو انسان ان تفسیروں کو پڑھے کیونکہ قرآن کو حدیث سے جاننا اور سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے اور قرآن کو انسان حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے تو سلف سارین کے نہج پر جن علماء نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہی تفسیروں کو انسان کو پڑھنا چاہیے اور انہی تفسیروں کو انسان کو سننا چاہیے جی سوال کر کر سکتے ہیں ابھی صاحب نے ہاتھ کیا ہے اپنا رہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین آمین کیا دینا چاہ رہے ہیں ان کو اچھا اچھا بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر کے کسی خاتون کو زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے ان کو فری دینا چاہتے ہیں تو کیا صحیح ہے تو دیکھیے اس میں زیادہ بہتر یہ کہ انسان ان کو پیسہ دے دے ہو سکتا ہے ان کو فریج کی ضرورت نہ ہو اور بغیر فریج کے بھی زندگی گزر جاتی ہے ٹھیک ہے لہذا فریج دینے کے بجائے ان کو انسان مال دے دے اور ہوتا ہے فریج سے زیادہ ان کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو وہاں پر وہ اپنے مال کو خرچ کر لیں گی پیسے کو خرچ کر لیں گی اس لیے میری رائے یہ ہے کہ فری دینے کے بجائے انسان ان کو پیسہ دے دے تاکہ جو فری سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ وہاں پر اس پیسے کو خرچ کر سکیں نکلے نکلے گی گی یا نہیں تو تھوڑا سا اس میں جو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا یعنی کہ کی سے کیا زیادہ مناسب ہے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق تو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ فیس بک پر ہمارا نو بجے درس ہوتا ہے اسی مسئلے کو تفصیل سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن ہمارے مرزا منظور بھائی نے سوال کیا جو اسے پروگرام کے یعنی میزبان ہیں تو ان کے سوال کا جواب دینا ضروری ہے ورنہ کہیں ناراض ہو جائیں گے تو مجھے نہیں بلائیں گے مہمانی کے لیے یا لوگوں کو تو اس لیے جواب دینا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس مسئلے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے لیکن راجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے دینا ہے کیونکہ وہ بھی ایک رقم ہے وہ بھی نقد ہے انسان جب چاہے اسے بیچ سکتا ہے جب چاہے اس کو یعنی یعنی ایک نقد کی ایک شکل وہ بھی ہے جس کے پاس زیورات ہوتے ہیں لہذا اس میں صحیح قول یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے اور اگر ہم اس کو راج نہ مانیں تو کم سے کم افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ داما یوریب کلام لا یوریبک کہ جس کے بارے میں آپ کو شک نہیں اس کے اوپر عمل کیجیے اور جو شک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بارے میں کیونکہ جو آیات ہیں اور جو دلیلیں ہیں حدیثیں ہیں وہ سب عام ہیں اور اس میں سب شامل ہیں ذہب اور سونا اسی لیے جو زیور ہے وہ بھی سونا اور چاندی ہی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے عموم کے اندر شامل ہے اور حدیثیں بھی آتی ہیں تو لہٰذا اس میں صحیح قوری کہ اس میں زکوٰۃ دینا ہے اور اگر آپ فرض نہ مانیں تو کم سے کم اسے افضل اور بہتر تو ہر انسان مانتا ہے اور پھر اس میں غریبوں کے حقوق کی ادائیگی ہے لہٰذا اس کو انسان کو دینا چاہیے انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ میں آج رات کے نو بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اس سوال کا جواب دوں گا ان شاء اللہ یا اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام جی میرے ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی کا سوال ہے اعجاز بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی پلاٹ خریدتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے بیچ دے گا جب مہنگا ہو جائے گا تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے تو اس کا جواب یہ کہ اس پر زکوٰۃ ہے کیونکہ تجارت کی نیت سے انہوں نے لیا ہے مقصد بیچنا ہے لہٰذا یہ تجارت کی نیت سے لہٰذا اس پر زکوٰۃ ہوگی اور اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے جب جس سال زکوٰۃ انسان نکالے گا وہ سال ہر سال اس کی کرنٹ ویلو کے بارے میں پتہ کرے گا اس کے بغل میں کوئی دکان بکی ہے پلاٹ بکا ہے تو ٹھیک ہے تو اسی کا اعتبار کرے گا یا اگر نہیں بکا اس سال تو دو تین چار لوگوں سے پوچھے گا وہاں کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھے گا کہ ریٹ کیا چل رہا ہے تو ریٹ اس کا اعتبار ہوگا جو بیچنے والا ریٹ ہے کبھی کبھی ریٹ جو ہے سرکاری ریٹ ہوتا ہے سرکاری ویلو کم ہوتا ہے اور زمین پر میدان میں زیادہ رہتا ہے تو جو بیچنے والا ریٹ ہوگا اس ریٹ کا اعتبار ہوگا سرکاری ریٹ کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اور مجھ سے کچھ ساتھیوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکاری ریٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن زمینی ویلو کم ہوتی ہے مارکیٹ میں تو ایسی صورت میں جو ویلو ہے زمین پہ اور میدان میں حقیقت میں اس کا اعتبار ہوگا اور سرکار کے ہاں اس کی جو قیمت ہوتی ہے ویلو ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے تو جو پلاٹ انسان بیچنے کے لیے لیا ہے اس پر انسان زکات دے گا اگر گھر بنانے کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں دے گا اور اگر اس پر میں نے کل ہی تفصیل سے بیان بتایا تھا اس مسئلے کو لیکن یہ کہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا بہت زیادہ لوگوں کو یا اس طریقے سے انسان نے پلاٹ لیا ہے کہ میں اس پر گھر بناؤں گا اور فلیٹس بناؤں گا اور کرائے پر دوں گا تو جب وہ فلیٹس بنائے گا کرائے پر دے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی یہی ہے کہ میں پلاٹ پلاٹس لیا ہوں فلیٹس لیا ہوں یہ پلاٹ لیا ہوں گھر بنا کر کے فلیٹس بنا کر کے میں بیچوں گا تو جب وہ بیچے گا تو اس کے لحاظ سے بنا کر کے جب بیچے گا تب وہ اس پر زکوٰۃ دے گا اور اگر فرض کریں اس نے نہیں بنایا فلیٹس اور بیچ دیا تو سال کی وہ زکوٰۃ دے گا یا اس طریقے سے کسی کا یہ ارادہ تھا کہ ہم گھر بنائیں گے اور کرائے پر دیں گے لیکن اس نے نہ گھر بنایا گھر نہیں بنایا بیچ دیا تو جب بیچے گا تو سال کی وہ زکوٰۃ دے گا ٹھیک ہے یا اس طریقے سے انسان نے پلاٹ لیا تھا کہ ہم اس پر گھر بنائیں گے لیکن گھر نہیں بنایا بیچ دیا تو اس سال کی وہ زکوٰۃ دے گا یا انسان کوئی پلاٹ لیتا ہے اس کی کوئی نیت نہیں رہتی ہے کہ کبھی سوچتا ہے گھر بناؤں گا کبھی سوچتا ہے کہ میں دکان بناؤں گا کرایہ پر دوں گا کبھی کہتا ہے کہ نہیں زمین ہی کرائے پر دے دوں گا کبھی کہتا نہیں فلیٹس بناؤں گا تو اس کی نیت الگ ہوتی رہتی ہے کبھی کچھ رہتی کبھی کچھ رہتی ہے تو اسی صورت میں وہ کیا ہوگا وہ جب بیچے گا تب اس کی زکوٰۃ دے گا اور انسان اگر زرعی پیداوار کے لیے کھیتی باڑی کے لیے تو جب وہ کھیتی کرے گا تب وہ کیا کرے گا اور جب پیدا ہوگا تو نصاب کو پہنچے گا تو زکات دے گا اور اگر اس نے کھیتی باڑی نہیں کی اور اس طریقے سے پلاٹ اس نے بیچ دیا تو اس سال کی زکات دے گا وہ کیونکہ بیچ دینا اس کی دلیل ہے کہ اس نے گویا کہ تجارت کے لیے لیا تھا اور اس کا فائدہ ہوا لہذا اس کو زکات دینی پڑے گی تو یہ میں میں میں نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا سوال آج نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے چل کر کے اس طرح کا سوال کرتا تو میں نے تفصیل سے جواب دے دیا تاکہ ساری بات کھل کر کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے جی میں سمجھتا ہوں کہ پلاٹ کے تعلق سے بات واضح ہوگی ہوگی انشاءاللہ ہاں بالکل اللہ خیر دے اور صحیح بات ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں دیتے ہیں اور یقیناً آپ کی بات سچی ہے کہ آج بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف کھانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مال دے سکتا ہے اور مال چھین بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور میں نے بتایا کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے حقیقت مالک وہی ہے اور ہم مال کے مالک نہیں حقیقت میں تھوڑی بہت ملکیت ہمارے پاس ہے اور جب زندہ ہے تب تک ملکیت تھوڑی بہت مرنے کے بعد یہ مال ہمارے ورثہ کا ہو جائے گا اور ہمارا حقیقی مال وہ ہے اصلی مال جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ہمارا حقیقی مال ہے جو چھوڑ کر کے جائیں وہ ہمارا مال نہیں ہے وہ ہمارا وہ تو ہمارے ورثہ کا مال ہے تو انسان کو اس نقطے کو اور اس مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے لہذا جو پلاٹس ہیں ان کی انسان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے جی ہاں نہیں زکوٰۃ دے گا تو گنہگار ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے جی وعلیکم السلام

ہاں ہاں تو اگر وہ اس کو بیچ رہے ہیں اور وہ رہنے کے لیے لیے تھے تو احوت یہی احتیاط کہ اس کی زکوٰۃ دے دیں وہ جیسے انسان کے پاس مال آ گیا جی، پھر پھر جب لیں گے تو کیا کریں گے وہ نہیں تو اگر رہنے کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ان کی نیت وہ گھر کی رہنے کی تھی اور کرائے پر بھی نہیں دیا تھا تو جب رہنے کی نیت تھی تو اسی صورت میں جب وہ رہ رہے ہیں اور پھر اسے بیچ کر کے رہنے ہی کے لیے لیں گے تو اسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جی اگر رہنے کا مکان لیتے ہیں تو اگر اس لیے لیتے ہیں کہ تجارت کے لیے تو وہ اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی سمجھ لیجیے کہ ایک سال گزرنے کے بعد جی جی جی, جی،, جی۔ جی فرمائیے کچھ لوگوں نے شاید لکھ کر کے سوال بھیجا ہے ہمارے اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے کیا نام ہے مرزا منظور بھائی آپ اس کو پڑھ کر کے بھی سنا سکتے ہیں جی جی آیا ہے

کو پیسہ بیچ کر کے کہاں پلاٹ لیا تھا ہاں، پلاٹ لیے ہمارے رشتے داروں میں اور وہاں پر بنانا چاہ رہے تھے وہاں رہنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی ایسا سچویشن ہے کہ وہ بچوں کی پڑھائی کے لیے آگے کی پڑھائی کے لیے اگر بیچنا پڑا تو شاید بیچ سکتے ہیں شادی کے لیے دیکھیے علماء کہ میں نے فتح پڑھے اس کے تعلق سے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے لیے پیسہ رکھتا ہے یا بچوں کی تعلیم کے لیے رکھتا ہے تو بھی اس پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ اس کے پاس ہے وہ اماؤنٹ موجود ہے لیکن اگر انسان گھر بنانے کے لیے لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن اگر اس کو بیچ رہا ہے وہ تو بیچنے کی صورت میں تو زکوٰۃ ہونی چاہیے اگر وہ اس سے فوراً کوئی گھر نہیں خریدتا ہے رہنے کے لیے کوئی چیز بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے شادی کے لیے یا تعلیم کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس پر کوئی فوراً زکوٰۃ دینی چاہیے کیونکہ اس مال سے اس زمین سے اس نے کمایا ہے اس میں اضافہ ہوا اس میں بڑھوتری ہوئی ہے لہذا اسی صورت میں وہ چونکہ

آپ کے پاس کچھ کرایہ ہے کچھ آپ کے پاس اور پیسہ ہے سب ملا کر کے نصاب کو پہنچے گا سال میں ایک مرتبہ زکات دیں گے آپ سال میں ایک مرتبہ جی جی ہر سا ہر مہینے نہیں دیں گے بلکہ سال میں دیں گے اس کرائے کی زکات اگر بچے گا تو اگر نہیں بچے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پورا پیسہ جمع رہنا ضروری نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ میرے درست کو سنتے نہیں ہیں جی ہاں میں آج کئی دنوں سے ہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک پیسے پر سال کا گزرنا بلکہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سال ہو گیا رمضان کا مہینہ آ گیا آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے کیسے نکالیں گے آپ کے پاس پلاٹ ہے فلیٹ ہے آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے اس کرائے کا کچھ پیسہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے ایک لاکھ دو لاکھ دس ہزار بیس ہزار اور کچھ آپ کے پاس جو ہے سیلری کا پیسہ بچا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کچھ آپ کے پاس اور پیسے سارے پیسوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جب وہ نصاب کو پہنچے گا تو آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے اس میں کرائے کا جو پیسہ ہوگا کچھ پیسہ کا ایک سال گزرا ہوگا کچھ پیسے کا دو مہینہ کچھ پیسے کا دس دن کچھ پیسے کا ایک مہینہ لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت جو بھی آپ کے پاس رقم ہوگی اس تمام رقم کو شمار کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہوئی پھر سے واضح کروں جی ہاں ہاں سب کو ملائیں گے ساڑھے سات بھی پچاسی گرام یہ جو سونا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے اور جو آپ کے پاس نقد رقم ہے اس کو بھی آپ شامل کریں گے نقد رقم آپ کے پاس بیس لاکھ ہے اور سونا پچاسی گرام کی قیمت تین لاکھ ہے تیئیس لاکھ آپ کے پاس ہو گیا آپ ٹھیک ہے اگر آپ کے اوپر قرضہ اسی سال دینا ہے اس قرضے کو مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے اگر قرضہ ملنے کی امید ہے اس قرضے کو شمار کریں گے اور اگر ملنے کی امید ہے اس کو شمار نہیں کریں گے جس سال دے گا اس کی زکات دے دیں گے جی جی وہی نہیں چلو ٹھیک ہے تو اختتام کا اعلان کیجیے بھائی یہی لوگ پوچھ رہے ہیں ہمارے جو مطامن ہیں بار بار

جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو فات ہوگی اور جائیداد تقسیم نہیں ہوا ابھی تک اور کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جبکہ کچھ لوگ اس کے مستحق ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جائیداد کو بیچ کر کے لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے یہ اللہ اربامین کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اگر انسان وراثت نہیں دیتا ہے تو مجرم ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی کرتا کر کے ایک انسان ہی اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں چونکہ پورا مال کے حق سارے لوگ مستحق ہیں اس لیے جب مال تقسیم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے لوگوں پر زکوٰۃ نہ فرض ہو تو ایسی صورت میں جب وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا تقسیم ہونے کے بعد جب وہ کیا نام ہے لوگوں کی تحویل میں چلا جائے گا تو اس کے بعد جب لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ ادا کریں گے ہر آدمی اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا لہذا اسی صورت میں جو مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہیں تقسیم کر رہے ہیں وہ گنہگار ہیں اور سارے ورثہ کو چاہیے کہ ان پر دباؤ ڈال کر کے اس مال کو آپس میں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو ان کے نصیب جو ان کے ور ور جو حق متعین کر دیے گئے ہیں ان حق میں اس طریقے سے ان کو تقسیم کر دیا جائے ورنہ یہ جو آدمی اگر اکیلا استعمال کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اور ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھا رہا ہے جی چلیں پھر ختم کیجئے مجلس جب نہیں کوئی سوال ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبداللہ سلامت سلامت اللہ صاحب نے بہت اچھا سوال کیا اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ان کے والد کو بھی سلامت رکھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے تو جب ہم اسے زکوٰۃ یا صدقہ دیں تو کیا اسے بتا کر کے دیں تو دیکھیے اگر صدقہ عام صدقہ ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آدمی جو بھی کسی کو دیتا ہے وہ صدقہ ہی شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان اگر کسی کو دعوت کھلاتا ہے تو بھی صدقہ ہی ہے صدقہ کے معنی دل کی سچائی کے ساتھ جو آپ خرچ کریں اسے صدقہ کہا جاتا ہے اس لیے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے صدقہ صدق سے ہے صدق معنی سچائی تو انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اس کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے اس لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے ماں باپ کر خرچ کرتا ہے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے یہ سب صدقہ کہلاتا ہے یہ سب صدقہ ہے اور کچھ صدقہ تو مالی ہوتا ہے اور کچھ صدقہ جو ہے مانوی ہوتا ہے جیسے آپ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے لوگوں کو برائی سے روکنا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے یہ سب کے سب صدقہ ہے اور درختوں کو پانی دینا یہ بھی صدقہ ہر زیرو کو پر خرچ کرنا کیا ہے یا ہر تر چیز میں خرچ کرنا کیا ہے یہ سب کے سب صدقہ کہلاتا ہے تو صدقہ لفظ عام ہے اگر صدقہ ہے عام صدقہ ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو آپ اسے دے دیں لیکن اگر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو اگر ایسا انسان ہے جو زکوٰۃ لیتا ہے اور معلوم ہے کہ وہ انسان زکوٰۃ لیتا ہے سب سے اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لیتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسا انسان ہے جو زکوٰۃ نہیں لیتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کیونکہ کچھ لوگ خوددار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے اللہ نے جن حال میں بھی رکھا ہے ہمارے لیے بولا بہت ہی اچھا ہے کوئی بات نہیں ہے وہ صبر کرتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کو بتانا چاہیے اور اگر وہ نہ لیں آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہے گا کہ ہاں مسلمان ہیں آپ ان سے کہیں آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں کہے گا ہاں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے کہے گا ہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر آپ جیسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو حلال قرار دیا گیا ہے آپ اس زمرے کے اندر آتے جب آپ کا قرآن پر ایمان ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان ہے تو آپ لیجئے آپ کیوں اتنی اتنی بری حالت بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں آپ ان کو سمجھائیے اگر سمجھانے کے بعد وہ لے لیتا ہے تو الحمد اور اگر نہیں لیتا ہے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے جی ہاں تو آپ ان کو سمجھا دیں بتانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں لیتا ہے تو ٹھیک ہے تو ان کو اچھے انداز میں پیار سے تاکہ انہیں تکلیف بھی نہ ہو ان کے جذبات کو مجروح بھی نہ ہو ان کے جذبات اور ان کو ٹھیس بھی نہ پہنچے ان کو تکلیف بھی نہ ہو اس لیے اچھے اخلاق کیونکہ اچھا اخلاق میرے بھائی ایمان ہے اور ہمیشہ ہر انسان کو اچھے اخلاق سے سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے اپنے ہوں پرائے دوست ہوں دشمن مسلمان ہوں غیر مسلمان حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان کو حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی شریعت کے اندر تو آپ ان کو اس طریقے سے کہیں تاکہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے انہیں تکلیف نہ پہنچے جی ہاں وہ یاک وہی یاک آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جدائے خیطہ فرمائے